وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا اور یہ کہ انہوں نے بھی گمان کر لیا تھا جیسا کہ تم نے گمان کر لیا تھا کہ اللہ کسی کو دوبارہ زندہ کر کے نہیں اٹھائے گا یا کسی کو اپنا رسول بنا کر نہیں بھیجے گا ان جنہوں نے اپنی قوم کو یہ بھی بتایا کہ انسان بھی تمہاری ہی طرح اس گمان میں مبتلا تھے کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اپنا رسول بنا کر لوگوں کو توحید کی دعوت دینے اور انہیں شرک سے ڈرانے کے لیے نہیں بھیجے گا آیت کا دوسرا مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ انسان بھی تمہاری ہی طرح اس گمان میں مبتلا تھے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو دوبارہ زندہ نہیں کرے گا